Hmm.

یہ ہی جیون زیادہ ہے سواب پہنچاؤنا یہ کام ہی جیون زیادہ ہے ایک ہے سواب والا کم وہ ہے کلام سام اللہ جن مریت نواب اٹھا کا بولا

ہو ہو کہ کوئی اسلام دل چ بڑے گا تو ایمان کی زندگی نصیب جائے گی سیانے کا کا کا کام نہیں نہیں جب گل گل کرے کرے یا سنے سجے کبے منہ متھا سیاح ہوتا سنن اندر شوق نہیں کہ مینو بھی سنا کی ضرورت کوئی کیونکہ دل دماغ نہ ہوئے جی میں گل کرا خدا نے نہیں ضرورت اللہ نے تو اللہ میں دل نہیں سن رہا منہ بٹھا لے تاکہ میں اس کے منہ نہ کرا کہ حالی تو سب کچھ ہے نہ میں ویٹ نہیں میں چپ کر دینا تو سکے کہ ویٹ ہو جے تو ویٹ کے راج جاؤ کہ میں پھر سو جاؤں سبحان اللہ یہ دے بیٹھے ہو ہن تے دنیا نو چھڑ دے تو موت آگے چھواوے گی یاد دے ہی ہیں طریقہ دے ہی ہے موت نے چھڑا ہونے نہیں چڑھنا مومن جڑے ہیں وہ موت نہیں چھڑوں گی دنیا مومن دین ایمان کروا دیتا تو ایک ہو گئے ثواب دا کام کرنے والے ایک ہو گیا وہ کام جن کے ثواب ملتا ہے ایک ہو گئے ثواب پہنچاؤ والی ہوئے اللہ تعالی کی ذات اللہ تعالی کی ذات

ان جیڑیاں چیز نے وہ بعد نے اللہ تعالی نے کچھ ہے میت نے لے ہیں کلام تام کے سواب لینا ہے لیکن سارا کام دینا موئے کا کوئی اشارہ ہی چیز نہیں آتا ہے کلام پڑھنی سننی ہے کام تشاں ہی کھانا پکانا ہے کلام والا تیرا کام والا ہے جو کلام کام انہیں دینا سی وہ دے کے لگا گیا کون سیانے بندے ہو بڑے جی گئے تو ہو گئے بھائی پیچھے جا دینا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کلام کام تھوڑا سب کو پہلا آخری مرد مونے کتنے تو سب کلام بھی پڑھنا ہے تام بھی پکاؤنا ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے ہاں سب واسطے اللہ تعالیٰ نے سارے یہ فرمایا ہے کہ تم ایمان بھی لے عمل سوال بھی کرو آخر کی تیاری بھی کرو اس کے بعد جو پورے پکے ہو جاؤ گے نا تو پھر آپ نے نے نے مویا نہیں دیکھ کوئی کوئی خونی رشتے رشتے خدائی اچھا، بندہ ہوئی ہے جہاں دو رے کا لحاظ رکھتا خدائی رشتہ تیرے میرے ایک خونی رشتہ اور سب تہلا فرد فرض ہے پہلے اپنے کرو پھر اپنے موئے کی سمجھ آئیے نہیں میں وہ مولوی تو نہیں جڑا دی ہے مولوی وہ بلاؤ جڑا چھڑوائی جاوے اگر کم کرن کی لوڑ نہیں موئے چھڑوائی چھڑوائی جاوے جاوے بھی موائی جی چھلوائی جی جی کری

اللہ تعالیٰ فرماوے گا رب نے رب نے پہلے رب نے راضی ہونا رنگ دے دے مرضی آئے تین تین نال جاؤ مرن تو بعد دو چار ہو ہو جائے دیگا دیگا راضی سکتے ہیں وہ رب العالمین ہے انہیں انہیں انہیں کی کی کھانا بھیجیا بھیجیا بھیجیا تے کھان تینوں اتنے ایمان تقوی فرمایا جو کچھ بنایا نا پورا نہ سمجھی پھر انہیں آگے تیرے کو کل بھی ہے دنیا بھی ہے لیکن میں دو چیزاں بھیجا گا ایک اپنی کتاب ایک اپنا رسول انہوں نے چلے گا تو دو میں جانا دی کامیابی ملے گی اپنا جو کرتی اپنے خدا کو پاڑ گئے انہوں کا موقع گیا موقع

تھی مرن تو مرن تو اس موقع دوستی کر سکنا کی تین اور شان سواب کی بچ ہے پوجا بنا لے سواب کا کام کن کرنا ہے اچھا پوچھا سواب کا کام کرنا سواب کا کام کام کرے گا سواب کا کام کیڑا کیڑا نہیں اللہ کا نبی رسول دستا ہے کیڑا کام سواب والا ہے کیڑا کام گنا والا ہے کیڑا کام تمہوں آخرت تباہ کرے گا کیڑا کام تمہوں آخرت نجات دے گا آخرت کی زندگی اس واسطے نبی رسول آتے ہیں کیڑا کام تیری آخرت زندگی واسطے فائدہ دے گا کیڑا کام تینوں جی۔ آخرت زندگی نقصان یہ اپنی اکلا نام نہیں دس ہو اچھے برے کام اچھے برے عقیدے اچھے بریا گیت اچھے برے افزان اچھے برے افان اچھے برے افعال اچھے برے افزان یہ سارا کوئی دسیا ہے نا اپنی سمجھ

کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی دے سر کے سر کے پھر پیدے میں جو سارا کو جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن آتا ہے یا میں اللہ تعالیٰ قرآن کا مطلب ہے کہ انسان وہ تو ہی پڑھے گا جب وہ ایمان لے آوے گا لے آوے گا ایمان لے آوے گا اے میرے بابا اے دنیا دی جڑی چیزاں نے نا اے جیسے ساڈے آپ کی زبان ہی دس دیندی ہے نا کوئی یا مٹی ہے

تمیز مطلب دنیا دے جہان دی تمیز کرنا یہ اللہ تعالی نے حوان نہیں دیکھی ہے لیکن آخر کے جہان تمیز رکھنا

اور رسول نبی نو منیا مومن بنیا جہان لیکن فرمایا اگر دنیا بچ انسان نہ آئے بھی انسان نہیں بنتا اگر دنیا کے بچ آ کے دنیا کا ہی رہ جائے پھر بھی انسان نہیں بننا

اللہ تبارک و تعالی دنیا دے جہان دا بھی خالق مالک ہے آخرت دے جہان دا بھی خالق مالک ہے وہ دونوں جہاناں دا خالق مالک ہے لیکن اللہ تعالی نے دونوں جہاناں دی کامیاب زندگی مبارک تھے اللہ تعالی نے نبیاں دے رسولاں دے کتاباں نو نازل فرمایا ہے ہن انسان وہی ہے جڑا اللہ تعالی دے نبیاں دے اوپر ایمان لے آوے رسولاں نو منے تے نبی رسول کیوں ہوندے نے اے دنیا نو بناون نہیں ہوندے وہ آنے نے لوگوں میں ایک آج زندگی دیکھ آیا جی اچھا زندگی ہے آخرت دی نبی دی زندگی دنیا کی نہیں ہوگی آخرت والی ہوتی ہے آخرت نہیں ہوتی ہے ہوں اللہ تعالیٰ نے نبی آئے رسول آئے دسیا انسان ہو آخرت کی زندگی جب آخرت کی زندگی آ جائے گی پھر آخرت دی دن کی دنیا دی دن کی دے نفع نقصان ہے گھاٹے واتے نے یہ جہان ہی نفع نقصان تو بغیر نہیں آخرت دا جہان ہی نفع نقصان تو بغیر نہیں اور اللہ کے نبی رسول دے دوندے نے اور دستے نے یہ لوگو اے دنیا دے گھاٹے واتے نفع نقصان تے تساں اپنے منہ متھے لا کے اپنی اکلا نال گھاٹا واتا تھوڑا بہت سمجھ لے دو کام شام کر لے دو جے اپنی دنیا بنائی بیٹھے ہو لیکن اے حقیقی اصلی زندگی نہیں

محمد شک بے شک کی زندگی دنیا کی زندگی دنیا اور دونوں کا مالک اللہ بے شک مالک اللہ اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول کتاباں بھیجیاں نے اس جہان وچ کی ہون کیونکہ آئے اس جہان اتوں تسا جانا اگلے جہان اتنے جو کچھ کرو گے اگے وہی پاؤ گے جو اتنے بھیجو گے اگے وہی کاٹو گے ایس دنیا دار العمل ہے اگلی زندگی چاہتے ہو گزارنی ہے اگر جنت چاہتے ہو تو جن کی ماں والی گزارو اگر آپ کو بچنا چاہتے ہو تو پورے شہر ماہیت بھی تک بجور

جن مطلب اسے جہان ہے اس کا مطلب اس جہان اس جہان اللہ تعالی نے نبی رسول بھیجے ہیں جانے کا میرے نبی رسول اسے چاہے کیوں آئے بھیا دنیا سے ہے فطرے کا گھر بندے لائٹ ہونا

اپنی بھی گا تو پانی تیرے کو تار دنیا دریا آخرت کوئی سوکھا نہیں جا نبی رسول پیغمبر کوئی جا نہیں ماں دنیا دے جہاں ان کی کیا کرو گے اللہ تعالیٰ نے احکام لکھے ہیں حلال حرام ہے پاک بنی بندے کفر ایمان ہے جائز نہ جائز ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے احکام ہے ہے نہیں اچھا یہ احکام کتنے لگ رہے کتاب ایک احکام ہے نا رسول آ کے دس دیں یہ احکام کتنے لگنے ہیں مسیحیں لگنے ہیں

کتابیں خدا شاہی تو نہیں بن سکتا نہ بار بن سکتا ہے کہ جتھے بھی تو رہے گا خدا کی شاہی میں رہے گا اور جتھے خدا کی شاہی ہوے گی خدا کا فرمان اتنے تک آئے گا جی سمجھ میں تھا دنیا اپنی مرضی کی رکھنی ہے جڑا دین جناب مار راؤ وہ کے پتو بڑھنے بڑھنے وہ لینا دس کلو گوڑا بڑھنا ساری دنیا داری کے بےمانی نے وہ دین کاڑا دے دے دے کتنے تک کھڑا جائے ایک مسیح دینے کی مغل بھی دین کے لکھا کیتے مسیح کیتے لہذا ہم مولوی تو علاوہ اور امت کیتے دین کوئی نہیں تے مسیح تو علاوہ اور کسے جان کیتے دین کوئی نہیں او تیرے بچے جیون عقل دا علاج کر اے خدا مسیح دا مالک نہیں ساری کائنات دا خالق مالک ہے

بھائی تو اللہ تعالیٰ کی مثال کرنا کوئی مل محدود ہے کوئی نہ بچ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے مرے نہیں تو اپنے دھارے سے رہ کے کل مربے دلتے تب نہ چلائی بیٹھا ہے ان چلائی بیٹھا ہے وہ ایک اور کرتا بیٹھا ہے کہ جلے آ کیلی آ رہے اے راہ مزید تک نہ رکھے جلیا تیرا پیشہ مسجد بڑی عشما ریتا ہے مسجد گروان دیتی ہے

ایمان ایمان شریعت منیا نماز ادا کرنے نماز نہیں ہوگا مرد مرد اچھا بوٹے سے سے چکنا کل میں پڑھنے لے جانا یہ اس پھر نماز نہیں چلیا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا شریعت مومن ہوں پڑھنا نماز نہیں پڑھتا مومن ہے ہوں ایمان کی بنیاد ایمان کی طرح کیا دل نماز کتنے پڑھ دو اچھا تو جدو مشین تو نکل دو ادو نماز مشین تو نکل دو یا ایمان تو نکل دو

نکل جانے ہو جب نکل جانے ہو تو نماز تو نہیں پڑھتے مسیح ہی چکے نماز ہی چکے ہر میں تو کیا کا کافر کے منہ میں نماز بعد ایمان پہلا نماز ادا ہوتی ہے مسجد میں ایمان ادا ہوتا ہے ہر مقام

نبی رسول کا کتاب مننا مننا ایمان ایمان ہے ہے بندہ مومن ہے میں جاؤں پہ لیا نماز میرے تو مسیح جدا ہو سکتی ایمان نہیں ہو سکتا میں نماز نکل سکتا پر خدا کے بول ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ کہ نہیں نہیں نہیں نہیں وہ ایمان اچھا ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان اصل رہے گا بخار بیٹھا شریعت تیرے تیرے گھر گھر کا کا کا بھی بھی احترام احترام احترام احترام تو تو کوئی تیرا تیری چار دیواری یہ دین کیا ہے مومن ہر رکھا کی کہ اللہ رب العالمین میرا خالق مالک رب حاکم میں معبود ہے انہوں نے اپنے شاعری کی کر کی طرح شاپ دینا ہے شاپت کے بعد اپنی سزا بھی لینی تو جزا بھی لینی لہذا مومن وہ ہے جہاں ہر حال دے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے ایمان کی اکھ نال دیکھ رہا دوجا کی اگے رکھے گا مومن آگے کا جاتی ہوں آسان ہیں کوئی پتہ نہیں کدوں کسی دھیان کا بھی پتا نہیں جان کا بھی سویرے جی تیوجا میں ہوتا ہے شام مویا میں ہوتا ہے شام تیوجا چوبے سویرے مویا چاہتا ہے لہذا یہ دنیا شاہ نال کھڑی ہے شاہ ہوا کھڑا ہے کھڑا ہے تو میں ہوا دے کھڑا

لہذا انہوں نے دیا ہے کہ ہر وقت آپ موت کی حالت کے فرمائیں گے کی آخرت یہ پہ رکھے گا جب تو اللہ تعالی آخرت موت رکھے گا اگے پھر آ جائے گی دین اور شریعت یہ آ جائے گا دین اور شریعت آخرت اللہ تعالی اور موت کے تین چیزیں تین ہرا وقت

چلیا ہوں کی کرے گا بندہ جب دین شریعت پہ چلے گا وہ سان دین شریعت کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جڑے حکم سان دیتے ہیں نا وہ صرف مشین کیتے نہیں جب مال کماؤ گے دیو گے لو گے اللہ نے اتنے حکم دیتے ہیں کہ نہیں مسیح نماز پڑھنا فرض ہے مسیح کی بار سور خانہ آرام رہے نہیں دی جی بہن نے کہا کہ کھان حرام ہے کہ نہیں شراب حرام ہے کہ نہیں اور شراب اسی تو تھوڑی پیندی تے باہر پیندی ہے بڑی دی باہر ہے تے پیندی بھی باہر ہے ہن گل نکلی کہ اساں ہے مومن ایمان سارے دل وچ ہے جویں دل سارے تو باہر نہیں ہو سکتا سینے تو دل باہر نہیں ہو سکتا دل دل دل دل ہو ہو تو تو انسان نہیں نہیں نہیں رہ سکتا یعنی یعنی سکتا جی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ایمان ایمان ایمان ایمان رکھا ہے کہ بغیر بغیر کو کی کی حالت حالت میں ماں کہاں معلوم نہ تو روک سکتا ہے نہ سکتا سکتا ہے ہے نہ نہ تین بچا ملک

شراب ہو سود ہو بہن کی کھٹی ہو اللہ تعالیٰ نے دو حصے ساری تین شریعت نے بنایا فرمایا یہ نیکیاں کا حصہ ہے یہ بدیاں کا حصہ ہے نیکیاں کرنی نے بدیاں کو بچنا ہے پورے ہونے کوئی بندہ صاحب آخر اور کامیاب ہوئے گا برائی کا تھوڑا سن کا پتا ہے لیکن برے کا پتا شیتان مار بھی جان رہا ہے شیطان کا دشمن بھی ہر کوئی ہے لیکن شیتانا کا دشمن شیتانیا کا دشمن شیتان کدو لڑکے شراب ہی پینا بیٹھا ہوئے شیطان کا کدو لڑ بھی شراب رہے شیتان آخو لڑ پوے گا لیکن شیتانیا نہیں چڑھنی

اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی راحت عزت نعمت کرامت ایسی نہیں جڑی اللہ تعالیٰ نے جنت نہ رکھی ہو سبحان اللہ لیکن سودا ہے صحیح اللہ نے فرمایا اتنے آپ کی مرضیاں نال نہ چلنی اتنے چلنی میری مرضی نال جنت میں چلنا کا تیری مرضی سبحان اللہ مرضی دی مرضی ہے

پاسا کٹ دیتا ہے کیونکہ جتنے اصل مال کما ہے جمع کرنا ہے خرچ کرنا ہے وہ مسجد کوئی نہیں مشین نہ مشین باہر نکلا گے کما گے باہر خرچہ بھی باہر برتاں گیری بار تو جمع بھی باہر کرا گے ہے دنیا ایک ہے نماز وہ ہے عبادت بس بندے کو اتنا کچھ کرنا چاہیے جتنا کچھ ہو سکے ساری بیماریاں کیا ہوں نے مال نال کما جلا رام کو نا جمع کرنے زکات سکات کوئی نہ خرچ کوئی نہ شیطان

ہوں اصل کی کیا مومن وہ سی جڑا آخ مال اللہ کی مل گئے اور اس ملک پہلی مرضی رب دی پھر دوجی میری حرام ہے چلو اصل ہو گیا چلو پتا کہ سارے کوئی ایمان ہے نماز کوئی نہیں کسی بڑی ہاں جی۔ ہاں جی۔ او

یہ پڑھ بنا چلا پڑھے لکھے بنا کون بنا پڑھے لکھے پڑھتے نہیں

اور ماما دیا اس کا کرام تھا جب نگاہ لے رہے حرامی بنتے نے دھرتی کے اتنے نبی نے فرمایا ستر گنا نے چھوٹا گنا سب کی ماں نال گنا چلے جب ماں نال گنا ہو گیا رشتہ سے ختم ہو گیا ماں جیسا ختم باقی سارے رشتے اتنے تو بن گئے

پچھو سود لانت ہے حرام محرم رشتے کا تکت تو سنو رہا ہے ہر رشتہ اتو عزت پاؤں ہے جب ماں کے پیو کی عزت ہوئے نبی نے فرمایا سود خور جا سارے کا بچہ یہ شکی ماں کا بنا کرتا ہے ماں کا بنا کرنا ہے یہ مطلب ہے جا بینک کا ملازم ہے نا وہ شکی ماں جنا کرے گا ماں جنا کرنے نماز ہوں گی

خدا جسے ماں کا رشتہ پتا اسے باقی رشتے کا مولوی دین شریعت کی گل

عورت عورت عورت عورت عورت عورت نہیں نہیں بولو آ گئی دین شریعت کٹیا کہ اللہ مالک کہ کہ نہیں تو ہے ہے مرتا خالق خالق اللہ ہو مالک بھی رب بھی بھی حاکم وہی ہے حکم چلے گا حکم وہ چلے گا عورت کی حکمت دولت نکل گئی دین چلا گئی دولت نہیں نکل گئی دولت نکلی ہے پہلے گھروں کا دیے وہ روڈ تو اپنے جو بیٹھی ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کرنا بھی کوئی تو اپنا گھر چلائیں کتے رہن ساجہ کتے رہن نے وہ مسیح دینی آؤں گیا نے مسیح دینی آنے سائن ماں خدا کا گھر ہے دفتر جا رہی دفر رب بند لا کے گھر میرا مننا بولنا کرنا بیو دیکھنا تاج رحا ہے جب آپ اور غصہ ہو میرا کر بندہ بدنام ہو جاتا ہے بھی کام سے بڑی نہ عورت کو کٹیا نکل گئی حکومت حکومت نے قانون حکومت قانون قانون تین کی ضرورت کوئی نہیں دین شریعت کا قانون ہے چور کے ہاتھ کٹو حکومت کا قانون ہے پرچا کٹو اچھا۔ کی کٹو پرچا کٹو پیسے کٹو پرچا کٹو پیسے کٹو ترے چیزاں ودی ہیں ایک حکومت ایک عورت ایک دولت دلی دین شریعت کبھی بیٹھے ہوں دلی کے کٹ نہیں آنے دین شریعت کی احکام جان گے وہ غلط نے ٹھیک نے یا چل گئے تو ختم وہ احکام کتنے جان گے انہوں نے کتاب تین نہیں میرے بابیا مومن تا کا حصہ آئی نا یہ اللہ تعالی نے تینوں دتا تین اس حصے میں کافر کا مرضی چلنی ہے نہ قوم دے سردار نمبردار دے مالدار دے ایم ایم اے دے ایم پی اے دے ملہ دے پیران دی چلنی ہے نہ یہود نصارا امریکہ برطانیہ دی چلنی ہے نہ اتنے کسی کافر کی چلے گی نہ منافق کی چلے گی اگر مومن اتنے چلا سکتے تو خدا رسول دی مرضی چلا سکتے میرے کو مڑ کے تو احکام لے کے نہ سارے احکام نو منیا تے مومن بنیا اور کچھ مننے کچھ نہ مننے تو پورا ہو گیا کافر تے کافر تے اپنے اپ کو موت تے مرے گا تے اگلے کی بخشش دیں گے اپنا اگار دی بخشش شے اپنی مرضی دی دولت اپنی مرضی دی عورت اپنی مرضی دی قانون اپنی مرضی دا حکومت اپنی مرضی دی عبادت اپنی مرضی دے خدا اپنی مرضی دے جڑا مومن ہے نا اے دی ہر شے خدا رسول دی مرضی دی ہے خدا رسول دی مرضی دی ہوندی ہے ہن اسلامی زندگی تو بغیر تو مومن نہیں بن سکتا ہاں۔ اور ایمان تو بغیر تو اسلام

تعلیم میں پڑھتا ہوں میں بولوں گا ہاں بولو ہر تعلیم میں سے پڑھنا ہوں میں جے کر کافر نہیں بچانے گا ایمان نہیں بچانے کافر نہیں بچانے گا منافع نہیں بچانے گا ایمان نہیں بچانے گا کا اللہ کی قسم اپنے

ہندی اور پوری قوم میں شکول شکول شار شہید کا مطلب ہے پوری قوم کو گیت دیتی جا رہی ہے شار شہید کافر اعظم کے افکار خیالات عقائد اعمال یعنی شکول وہ ٹی وی جو ہو جائے مغرب تعلیم تعلیم دیتی جا رہی ہے اور شار شہید جن کو اپنا دین کو تبدیلتی بیٹھے نے ملا پیر حاکم سب نے کیتا ہوا ایمان بیٹھنے پہ ہے سب جڑے ہوئے لیکن سبھی کو جو علی گڑھ کے باؤس ہے

جانا کلو کرسبے میں جی، پڑھ پڑھ کے بخبے جانا سکول والے لوٹنے

تعالیٰ موجود ہے اس نے لکھا ہے کی کہ مال کا نکلے کفر کفر نہ باشد اللہ دے رسول کا جڑا لباس ہے نا وہ بھی جانور والا سی کہ اللہ دے رسول کی جو شکل سورا تھی وہ بھی کر لیا ہوں ہونا پہلے شکر بول جان چلا پھر تیرے کو ایمان چلا ماہڑا پھر تم آپ کی شخصی جگہ پہ کوئی بوئے بھی تو آیا تارا مخالفت کرے کٹھے رہنے والے بےمان ملا پیر حاکم وزیر تے دوست رشتے نجات نصیب فرماوے فرماوے ہدایت نصیبت